تو سٹارٹنگ میں میں ایک راز اکبر آبادی کے چند شیر سنانے جا رہا ہوں اور ناچیز کو لوگ کہتے ہیں استاد سلیم اقبال استاد تو خیر خاک نہیں اتنا ضرور ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کسی کا شاگردی ہو جاؤں لوگوں نے پیار سے استاد کا نام دیا یہ ان کا پیار ہے محبت ہے تو لیجئے آئی سی سی آر کی نظر ہوں وہ شخص پیار کے قابل ہے کیا کیا جائے وہ شخص پیار شخص پیار کے قابل ہے کیا کیا جائے مگر وہی میرا قاتل ہے کیا کیا جائے وہ شخص پیار کے قابل ہیں کیا کیا اسی سے شرا غزل کا آخری شعر نفس نفس میں وہ شامل ہے کیا کیا جائے مگر وہی میرا قاتل ہے کیا کیا جائے ایک سیدھے موڈ میں ہو رہی ہے محفل میں تو آپ کو ہم پھر سنائیں گے جب آپ بلائیں گے یہ دوسری غزل قتیل شفائی کی سنانے جا رہا ہوں چند شیر سنیے ہوں کھلتے گلاب کمل ہے سراپا غزل غزل چہرہ چہرہ غزل چہرہ غزل غزل چہرہ بہو بہو کس ش چندر بھائی ہوا آئی سی سی آر والوں کو پتہ لگے کہ چندر بھائی پہ جا رہے ہیں ہاں جی بڑا خوبصورت شعر ہے مکے میں میں کیا ایک ستم گر کو ستم گر کو ستم گر کو قتل میں تم گر کو ستم گر کو یہ وہ خطا یہ وہ بدن کے جان ہاں جی میں سلیم اقبال ہے تو اردو غزل سنگر لیکن پنجاب کا میرا پیدائش ہے اسی کے حساب سے پنجابی گانا میں سنانے جا رہا ہوں اب اسٹائل تو غزل کا ہی ہوگا قبول کریں ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਮਿਨ ਵੇ ਮਾਹੀ ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਪੱਖੀ ਤੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵੇਖਣ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀ جد تک تو نظری نیا وے رک تھک تھک جن اکی غلام فری او کدے نہیں مڑیاں جنہیں لذت عشق دی چکھی قدرا سنگ لا کے خان قدرا سنگ لا کے اے بدنام ہو گئے اے بدنام ہو گئے کہ کھٹیا محبت پا کے تن پالیاں پالیاں پلے جند دے سچے موتیاں پسیب ن پالیا کے ایویں بدنام ہو گئے ایویں بدنام ہو گئے کی کھٹیا محبت پا کے بدنام ہو گئے بدنام اچھا شعر ہے جی غور کرو داغ چوٹیاں محبتاں دے تون نوں ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਤੋਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਓ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਥਰੂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ ਅਥਰੂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ہو گئے کٹیا محبت کے ایویں بدنام ہو گئے ایویں بدنام ہو گئے کھٹیا محبتا پا کے ہے محبتا پا کے محبتا پا ہاں جی یہ بڑی چلبلی سی غزل آپ کہیں گے کیا کلام گا رہا ہوں جیسا میرا مزاج ہے ویسا گا رہا ہوں ویسے درباری کی ہے اس میں ذرا ویسے تو غزل میں کوئی پیور ہوتا نہیں رے سا پگا سا خیر سنیے بندش کا چربلا پن دیکھیے آپ شوق کیا ہو گئے ہو گئے آپ آپ شوق کیا ہو گئے کے خدا ہو گئے آپ ماں کیا ہو گئے عاشقوں کے خدا ہو گئے آپ ماں شوق کیا ہو گئے چشم ساقی سے پیلی شراب شراب کا کیا نشہ ہے آواز کی لرزش سے سمجھیے شراب سے پیلی شراب چشم ساقی سے پیلی شراب شیخ جی شیخ جی شیخ جی پارسا ہو گئے شیخ جی پارسا ہو گئے عاشقوں کے خدا ہو گئے آپ معشوق کیا ہو گئے آپ معشوق کیا ہو گئے آپ معشوق کیا سن سنیے میں پوری غزل اس لیے نہیں سنا رہا کہ پوری تو تب ہی سناؤں گا جب آپ بلائیں گے اس بے وفا کے لیے ساد صادق اس بے وفا کے لیے صادق اس بے وفا کے لیے میرے آنسو دعا ہو گئے میرے عاشقوں کے خدا ہو گئے آپ معشوق کیا ہو گئے آپ معشوق کیا ہو گئے آپ معشوق کیا ہو گئے ایک استھائی انترا آپ کو بابا فرید کی کافی کا سنا رہا ہوں کافی صوفیانہ کلام کیا حال سنا دل دا کوئی محرم راز نہ مل کیا حال سنا دل کوئی محرم راز نہ ملدا حال سنا سنا دل دا کوئی محرم آئوں کوئی سجن الٹا عالم کھلے ਦਾ ਹਾੜਾ ਇਹ ਬਾਲੋ ਮਾਈਏ ਹਾੜਾ ਬੇਲੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਈ ਚਲਾਏ ਦਾ ਹਾੜਾ ਬੇਲੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਈ ਚਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ نہیں جائے نام کے بعد میں بمبے جا رہا ہوں ذرا کام ہے بہت وہ ریکارڈنگ وغیرہ کچھ پروگرام ہیں تو یہ آپ کا حکم مان لیا اس غزل کے بعد میں اجازت چاہوں گا اب آپ سن لیں جو بھی آپ کی رائے ہو مطلع کریں ذرا یہ بھی سوچ لینا سوچ لینا مجھے در آخری شعر ہے کیسٹ میں